امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت کا لکھا ہوا ہوا کلام کلام کلام پیش کروں گا مجھے فرمائش فرمائش کی کی کی گئی وہ کافی عرصہ پڑھنے حاصل نہیں آج آج بھی ہے تو آئیے اس کو فرمائن کا سر سوئے روزہ گا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ گا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روزہ گا پھر کو کیا ج نج دیا پھر نج دیا پھر تجوے ملی مل پل سے ان کو کون سنگے مل ملے مالی کہا پھر پھر تو کیا مالک مالی کہاں پھر تجھ جج جن پھر تجھ کو کیا شان ذرا بیٹھنے کی کوشش بیٹھے تو منہ سے یا کھڑے ہوتے ہوئے اور بہت زیادہ آش کے روز کا ہوا ہوا وہ یہی کہے گا بیٹھے گا تو یا ہوا اٹھے گا تو یا ہوا سنیوں کے یہاں جب کوئی بچہ بھی گر جاتا ہے نا تو ماں کی زبان سے فوراً نکلتا ہے یا ہو سے آتا یا آپ نوٹ کیا کبھی گھر میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے فوراً نکلتا ہے یا رسول اللہ ہم حضور کے ہیں اس لیے حضور کو پکارتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے اٹھتے کے کے واسطے واسطے یا رسول اللہ پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ تجھ کو کو کیا کیا پتا جتن دنیا پھر قرآن اٹھا کے حضور نے خود کہا یا اے میرے بندو اے میرے غلام اور یہ کہنے کا کون کہہ رہا ہے خود رب کہتا ہے کل ایسا فرما تو حضور نے اپنے غلاموں کو غلام کہا نا ہم حضور کے ہاں ہم حضور کے غلام ہیں اور یہ یا عبادی کس سے کہا گیا غلاموں سے جو ان کا کھاتے ہیں جو ان کا گاتا ہے جو کھاتے ہیں وہ ہیں ان سے نہیں جو کھاتے ہیں اور گاتے ہیں تو آنا تو فرماتے ہیں کہ ہم کو شاہ نارائ نارائ نارائ نارائ میں آ رہا رہا تھا تو آ رہا تو مجھے ہمارے اپنا بن تجھ کو کیا اپنا بنا تجھ کو کیا اپنا بنا دیا تجھ کو کیا کہ یا عبادت کا کتاب کس سے تھا حضور کے غلاموں سے حضور کے عاشقوں سے حضور کے دشمنوں سے نہیں تو آرام فرماتے ہیں شو اپنا بنا کر لیا تجھ کو کیا دیو بندوں گوشیا ہے تھا پھر تجھ کو کیا